نمبر بارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھائے اور دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھنے کی طرح کچھ لمحے کے لیے بیٹھے اس بیٹھک کو بولتے سے استراحت علماء کے صحیح قول کی روشنی میں یہ بیٹھک مستحب ہے اور اگر نہ بیٹھے تو کوئی حرج نہیں ہے اس بیٹھک میں کوئی ذکر اور دعا وغیرہ نہیں ہے پھر اگر آسانی ہو تو گھٹنے کا سہارا لیتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور اگر ایسا کرنا دشوار ہو تو زمین کا سہارا لیتے ہوئے اٹھے پھر فاتحہ پڑھے اور فاتحہ کے بعد قرآن سے جو کچھ پڑھنا آسان ہو اسے پڑھے دوسری رکت میں بھی پہلی رکت کی طرح سارے اعمال کرے مقتدی کے لیے امام سے پہلے کسی بھی عمل کو کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے اس طرح امام کے ساتھ بھی کسی عمل کو کرنا مکرو ہے اور سنت یہ ہے کہ اس کے سارے کام امام کے چپ ہوتے ہی بغیر تاخیر کے امام کے فوراً بعد ہو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام اقدا کیے جانے کے لیے بنایا گیا ہے لہٰذا نماز میں اس کی مخالفت نہ کرو چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب رکو کرے تو رکو کرو جب سمع اللہ لمن حمدہ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف سن لی کہے تو ربنا لک الحمد اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں کہو جب سجدہ کرے تو سجدہ کرو بخاری و مسلم